دنیا کی سب سے طاقتور چیز کون سی ہے معلوم ہے قصور والوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مخلوق میں ایسی کون سی چیز ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا موت جب بش پر موت آئے گی بچ جائے گا موت کو مارے گا میزائل بلاسٹک میزائل بی باون تیارے موت پر بمباری کریں گے آ کے اور بڑے بڑے میزائل ہمارے انٹرنیٹ والے کہیں گے یار امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی موت آ گئی لگتا ہے آپس میں ڈیل ہو گئی ہے کوئی اس لیے جیسا کہ اسامہ اور امریکہ کی ڈیل بتاتے ہیں یہ لوگ موت کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے سچ بتانا کر سکتا ہے ٹونی بلیئر بچ جائے گا موت سے بش بچ جائے گا میزائل بنانے والے بچ جائیں گے پوٹن بچ جائے گا اقوام متحدہ والے بچ جائیں گے کوئی نہیں بچ سکتا موت جس کا گلا دبائے گی اسے اپنا گلا پیش کرنا پڑے گا موت جس کی گردن میں ہاتھ ڈالے گی ڈال دے گی کوئی نہیں روک سکے گا کوئی حکیم موت کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا کوئی ڈاکٹر موت کے خلاف انجیکشن نہیں بنا سکا کوئی سائنسدان انسان اس موت کو روکنے کے لیے کوئی مشین نہیں بنا سکا دنیا کا کوئی پیر بلی بزرگ موت کو روکنے کے لیے کوئی دم درود کی جات نہیں کر سکا دنیا کا کوئی تعویذ موت کو نہیں روک سکتا بادشاہ مر جائیں گے جرنل مر جائیں گے فوجی مر جائیں گے مگر دیکھو اس مجاہد کو میدان جہاد میں نکلتا ہے یہ موت کو بھی شکست دے دیتا ہے موت کو بھی پچھاڑ دیتا ہے موت کو بھی ہرا دیتا ہے چنانچہ جب یہ گولی کھا کے گرتا ہے زمین پہ گرتا ہے بم کھا کے ٹکڑے ہوتا ہے قرآن میں سے آواز آتی ہے بلا تپولو لے میں میرے اس دیوانے کو مردہ مت کہنا یہ موت کو شکست دے کے بلا زندہ ہو چکا ہے